جناب عروہ بن زبیر رحمہ اللہ سے مربی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آیت کریمہ خِفْتُمْ أَلَّا فِي الْيَتَامَ فَانْكِحُوا مَا لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ کی تفسیر دریافت کی تو انہوں نے کہا بھانجے میرے یہ اس یتیم لڑکی کے متعلق ہے جو اپنے کسی ولی کی سرپرستی میں ہو اور مالدار غنیہ ہونے کی وجہ سے اپنے ولی کے مال میں حصے دار بن گئی ہو پھر اس ولی کو اس لڑکی کا مال و جمال پسند آ جائے اور اس کی خواہش ہو کہ اس سے نکاح کر لے مگر حق مہر میں انصاف نہ کرے اور اس قدر نہ دینا چاہے جو کوئی غیر اسے دے تو ایسی صورت میں ان لوگوں کو ان کے ساتھ نکاح سے منع کر دیا گیا اللہ یہ کہ ان سے عدل کریں اور مہر ان کے اعلی معیار کے مطابق دیں تو جائز ہے انہیں یہ حکم دیا گیا کہ اگر یہ اندیشہ ہو تو ان کے علاوہ دیگر عورتوں سے نکاح کر لو جو تمہیں پسند آئیں اروا نے کہا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ پھر لوگوں نے اس آیت کے بعد جو ان کے بارے میں اتری تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے اور رخصت چاہی تو اللہ تعالیٰ نے یہ نازل فرمایا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَائِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُطْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ وما يتلى عليكم في الكتاب في يتام النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن اے پیغمبر لوگ آپ سے یتیم عورتوں کے بارے میں فتوہ طلب کرتے ہیں آپ ان سے کہیں کہ ان کے بارے میں اللہ تمہیں فتوہ دیتا ہے اور قرآن کی وہ آیتیں بھی وضاحت کرتی ہیں جو تم پر ان یتیم عورتوں یعنی لڑکیوں کے بارے میں پڑھی جاتی ہیں جن کے مقررہ حقوق یعنی میراث وغیرہ تم دیتے نہیں اور ان سے نکاح کرنے کی رغبت رکھتے ہو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ یہ جو اللہ نے ذکر کیا ہے کہ وہ تم پر کتاب میں پڑی جاتی ہے اس سے مراد وہ پہلی والی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِتُوا فِي الْيَتَامَا فَانْكِحُوا مَا طَوَبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دوسری آیت میں جو آیا ہے وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنْ اس سے مراد اعراض ہے یہ اعراض آدمی اپنی زیر سرپرستی یتیم لڑکی سے کرتا تھا جبکہ وہ قلیل المال ہوتی اور حسن و جمال میں بھی معیاری نہ ہوتی تو انہیں منع کیا گیا ہے کہ یتیم لڑکیوں کے مال و جمال کے حریص بن کر ان سے نکاح مت کرو اللہ یہ کہ عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرو اور یہ تفصیل نازل ہونے کی وجہ یہی ہے کہ لوگ ان سے اعراض کرنے لگے تھے یونس نے بیان کیا کہ جناب ربیع الرائی نے خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِتُوا فِي کی توضیح میں کہا کہ اللہ فرماتا ہے ظلم کا اندیشہ ہو تو انہیں چھوڑ دو میں نے تمہارے لیے چار عورتیں حلال کی ہوئی ہیں سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار اڑسٹھ